وقت سفر فاطمہ آیا سب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا خود روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگا کوئی بہادر بیٹے کو شادی سے لگا اور زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنا اے دین بیکار میری دولت سے خبر نبی بیکار میری دولت سے بغضا محبوب الہی کی امان محبوب الہی کی امان محبوب الہی کی امان محبوب الہی کی بیٹی اسے زہرانے بڑے دکھ سے ہے پالا یہ روح میرے جسم کی ہے گیرو اور سمجھی سے آنکھوں کی زیا گھر کا اجالا حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نے کہا حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نے کا سوئی ہوں تو پہلے ہی سے چھاتی سے سلا کر اور چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں بھی

میں چھوٹے سے تلووں کو لگی آنکھوں سے ملنے جدید طاقت رفتار جو خلاق نے یہ نام خدا جب لگے اٹھ اٹھ کے یہ نام خدا جب لگے اٹھ اٹھ کے سم ہائے ہر گام پاسائے کی طرح ارے ساتھ پھری ہوں ارے چھو کر بھی جو کھائی ہے تو میں ساتھ گری چھو کر بھی جو کھائی ہے تو میں ساتھ گری ہر گام پاسائے کی طرح ساتھ پھرے کر بھی کھائی ہے تو میں ساگری ہوں چوکل بھی جو کھائی ہے تو میں ساگری لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ اور شبیر کو میرے نظر بد سے بچا کو میرے نظر بھی اٹھانا ارے صدقے گئی مادر کی وسیعت نہ بھولا صدقے گئی مادر کی وسیعت نہ بھولا ہر میں بھائی کے کامائی زین ارے جائے جدھر سا چلی جا جائے جدھر سا چلی جاؤ دین جائے سا ہر لنچ میں اس بھائی کے کام آئی

فرمایا تمہیں دولہ بنے آنا دیکھا فضا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا ارے روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بیلا روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو اے کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا ارے پیاروں کو میرے مردے پا بھی رونے نہ پیاروں کو میرے مردے پا بھی رونے نہ دینا پیاروں کو میرے مردے پا بھی نہ دینا ہاں قصہ کے دل ماتا میں زہرا ہی میں گزرا شب آئی کھلے سووں سے دینے کو پلسہ شب آئی کھلے سووں سے دینے کو ہے نے کیا غسل کا سامان معصوم کے ایک ہاتھ پا ارے جو لگا معصوم کے ہاتھ پا جو لگا ہاں وہ دست سے بتولا خمیدہ نظر آیا یہ دیکھتے ہی مک والی گا یہ دیکھتے ہی منہ کو والے کاج کرایا یہ دیکھتے ہی کو کے جو کفنانے لگے میہ سے درا زینب نے یہ کی عرض حضور شہ والا ارے ماں کا میرے ہاتھ دو سیدھا کرو بابا اماں کا میرے ہاتھ دو سیدھا کرو باب بولو کے پکارے یہ خمیدہ ہی رہے گا بولو کے پکارے یہ خمیدہ ہی رہے گا تابوت میں پھر میت زہرا کو لٹا کر سب نے کہا لو بی بیو رخصت کرو سب نے کہا لو بی بیو رخصت کرو کر سب نے کہا لو آ رخصت کرو تابوت پا زینب کا یہ تھا نال جان کا رخصت کو حسین اور حسن آئے جو ناگا تمہیں زہرا کو ہوئی تب حرکا کا تابو تمہیں زہرا کے ہوئی تب حرکا کا اور بندے کفن فاطمہ کے کھل گئے بل اور بندے کفن اور بندے کفن فاطمہ کے کھل گئے بل سر کا ہم کیے تابوت پا فرزند کھڑے تھے اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ سر کیے تابوت پا فرزند کھڑے تھے اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے گردنوں میں اپنی مخصومہ کو تو کہتے تھے علی فاطمہ کے مردے سے یہ بات ارے بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملا بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملا فرزندوں کی گردن سے جدا کیجیے ہاتھ رخصت بھی ہو اب زندوں کا ہے کیا مجھے ارے ملنے میں مسافر کے یہ دیری نہیں ہوتی ارے میت سے صدا آئی تھی میت سے صدا آتی تھی شیری نہیں ارے میت سے صدا آتی تھی دری نہیں ہو جب خلق سے وقت سفرے